وہ یہودی زلیل ترین قوم بندروں اور سور کی اولاد مسلمانوں کے مقابلے کھڑی ہو سکتی ہے مسلمانوں تم نے اسلام چھوڑا ہے ورنہ یہودی کوئی ترقی نہیں کی یہودی کوئی طاقت نہیں ہے ان کا بچہ بچہ اونچی رائفل لے کے پھرتا ہے اور ہماری پولیس اپنے مجاہدوں کے گھروں پہ چھاپے مارتی پھرتی ہے مسلمانوں کا بچہ پولیس والوں مسلمان بنو فوج والوں مسلمان بنو نوجوانوں مسلمان بنو علماء طلبا مسلمان بنو سارے مجاہد بنو پھر دیکھو یہودی تم سے زندگی کی بھیک مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا